سبق نمبر دس اسبر استدار دار اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی اور حسن خاتمہ نصیب فرمائیں رشتہ داروں کی دوسری قسم اسبات نصبی ہیں یعنی میت کے وہ خونی رشتہ دار جو خود بھی مرد ہوں اور ان کی میت کے ساتھ رشتہ داری بھی کسی مرد کے واسطے سے ہو عورت کے واسطے سے نہ ہو مثلا پوتا یہ مرد رشتہ دار ہے اور اس کے ساتھ رشتہ داری ایک مرد یعنی اپنے بیٹے کے واسطے سے ہے اس قسم میں بارہ طرح کے رشتہ دار آ جاتے ہیں نمبر ایک بیٹا نمبر دو پوتا نمبر تین باپ نمبر چار دادا نمبر پانچ حقیقی بھائی نمبر چھ باپ شریک بھائی نمبر سات حقیقی بھائی کے بیٹے نمبر آٹھ باپ شریک بھائی کے بیٹے نمبر نو حقیقی چچا نمبر دس باپ شریک چچا یعنی اپنے والد کا باپ شریک بھائی نمبر گیارہ حقیقی چچا کے بیٹے نمبر بارہ باپ شریک چچا کے بیٹے اسبات کا شریعت میں کوئی حصہ مقرر نہیں بلکہ زویل فروز کے حصے نکال کر جو مال بچے گا وہ سارا ان کو مل جائے گا اور اگر کچھ نہ بچا تو محروم رہ جائیں گے اور ان کو ملنے کی بھی ترتیب ہے مثلا بیٹا موجود ہوگا تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا باپ موجود ہوگا تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا باپ بیٹا وغیرہ موجود ہوں تو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا بھائی موجود ہوں تو چچا کو کچھ نہیں ملے گا تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ اللہ